کر پہلے تو فطر کی بات کر رہے تھے اس دفعہ کو چھوڑ کر ساتھ ایڈین کو ملا لیا مولانا فطر کا مسئلہ نہیں چل رہا نہ اب فی الحال مسئلہ ہے ایڈین کا اسی طرح آگے تقدیر تحریمہ کی بات یہ کر رہے ہیں جی فلاں چیز میں میں تھا دکھاؤ اب خود کہتے ہیں ہمارا اختلاف اور آپ کا اختلاف ہے رکو جاتے وقت اٹھتے وقت دو رکعتوں کے بعد تحریمہ میں اختلاف جی۔ ہے ہی کوئی نہیں جب تحریمہ کے اندر اختلاف ہی کوئی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کیوں لا رہے ہیں جو موضوع سے ہٹ کرے وہ بات پیش کرے جو موضوع کے مطابق ہے میں نے آپ کے سامنے بات یہ کی تھی بخاری شریف سے میں نے پیش کیا تھا بخاری شریف میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ جو فرما رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا حضرت ابو حرارا کوئی غلط کہتے ہیں وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس نماز کے متعلق جس نماز کے اندر رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت دو رکعتوں کے بعد رفع رفایا کوئی نہیں اس نماز کے متعلق فرماتی ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ذات کی جس کے قدرت میں ابو ہریرا کی جان ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیغمبر کریم کی نماز کسی طرح تھی اور کب تک کوئی سال دو سال نہیں حتی فارق دنیا یہاں تک کہ پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے اگر ہمت ہے تو لائیے ایک حدیث جس کے اندر ان چار مقامات پر رفیہ دین کا ذکر ہو اور ساتھ لفظ ہو کہ یہ رفیع دین والی نماز نبی پاک پڑھتے رہے حتی ایک پیش کرو میں نے پیش کر دی وہ حدیث جس کے اندر رپائی دین رکو میں جاتے وقت اٹھتے وقت کوئی نہیں اور لفظ ہے فارق دنیا کا اور ابو حریرہ سے کہہ رہا ہے معاذ اللہ کیا وہ غلط کہتا تھا اور بخاری صفا کی نا جی سفا ایک سو دس جی بہت گئے ہو انہیں جلدی نہ پتا کرو اور اچھا جی اور اس لیے اس کے بعد نہ بتر کو چھڑنے کی ضرورت ہے نہ ایدیل کو چھڑنے کی ضرورت ہے نہ تقریر تحریمہ کو چھڑنے کی ضرورت ہے آئیے اس بات کی طرف جو بات اختلافی ہے اور پھر مجھے کہنے لگے کہ اس نے عبدالعالی جو بخاری کا راوی ہے اس پر جرا کر دی کر دیا اصحل کو تم مانتے ہیں خود جرا کر دی مجھ پہ اعتراض کر رہے تھے بعد میں انہوں نے خود جرا کی ہے ابو بکر ابن عیاش پر یہ ایک سو چھیاسی صفحہ ہے بخاری شریف کا اس کے اندر یہ موجود ہے ابو بکر ابن عیاش تو یہ ابو بکر ابن عیاش بھی راوی ہے بخاری کے راوی پہ جرا کے کر دی تو آپ نے خود کیوں ابو بکر بن ریاض پہ جرا کی ہے بخاری شریف کا راوی ہے ابو بکر بن ریاض اور دو جی بات گئی دبن لگ پر آسمان اور یہ فضل الودود آپ کے اپنے اہل حدیث عالم کی کتاب وہ خود قطادہ جو میں نے روایت پیش کی تھی نا رفا سجود والے کی وہ کہتے ہیں اس نے مان لی فلاں کر لی حالانکہ میں ان کو الزام دے رہا ہوں میں الزام دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر رفا دین سجدوں والا ثابت ہو جائے تو میں یہ حدیث کا بیٹا ہوں مان لوں گا میں نے نسائی شریف سے پیش کی حدیث اگر واقعات یہ اپنے آپ کو والے حدیث کہتے تھے تو مان لیتے کہتے ہیں جی وہاں کا تادہ ہے اور اس کی وہ تدلیس کرتا ہے جو مطلع سے یہ خود لکھتا ہے اس کے اندر سفا چودہ پر فضل البدود اہل حدیث ان کا عالم کہ یہ جو شوب یہ جو ہے قطاد اگر شوبا سے روایت کرے تو دلت السما ونو تالک من اس کی روایت قابل قبول ہوتی ہے اور یہ میرے پاس موجود ہے مقدمہ نبی اس کا صفحہ ہے سولہ اس کے اندر صاف موجود ہے کہ اگر وہ اگر تدلیس کرنے مدلس ہے اس کے باوجود وہ ان سے روایت کرے تب بھی روایت قابل قبول ہے مولانا میں الزام دے کے کہہ رہا ہوں آپ نے کہا تھا اگر سجدہ ماری رفائی دین ثابت ہو جائے اگر اعتراض کر سکتے ہو ہمت ہے تمہارے اندر تو کرو ورنہ مان لو کہ ہم آئندہ رفع دین کریں گے سجدوں میں جاتے وقت یا اعلان کر لو کہ میں نے حدیثوں کو چھوڑ دیا حدیث تو میں نہیں مانتا ہاں یوں کہوں آپ کو الزام دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا وہ جب ہم پہ بات آئے گی تو مجھ سے پوچھنا میں آپ کو بتاؤں گا اللہ جی، باقی ان کے وقت ہے تھوڑا میں کوشش کرتا ہوں ان کے دلائل کا رب بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے اور کچھ اپنی گلیاں بھی آتی جائے اب دلیل میں پیش کر رہا ہوں ایک آپ کے سامنے اور پہلے تو میں نے پیش کی بخاری شریف سے سے جہاں حضرت ابو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے قسم اٹھا کر یا مانیے کہ معذ معذ معذ اللہ اللہ ابو سما اللہ غلط کہتا ہے اور کہتا نبی پاک کی یہ نماز کب تک تھی سارا تک دنیا یہ میرے پاس موجود ہے ابو داود پہلی جلد ہے اس کی سفار اس کا ایک سفر سلب پڑھ دیتا ہوں حدثنا عثمان ابن ابی شہبہ قال حدثنا وقی عن سفیان عن عاصم یعنی ابن قلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن القمہ قال قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود کے روایت ہے روایت سنیے حضرت عبداللہ علیہ مسعود فرماتے ہیں اللہ صلی صلات رسول اللہ اللہ صلی بكم صلات رسول اللہ فصلى فلم يرفع يديه الا مرتن اور دوسری سرد کے اندر صاف واضح ہے کہ شروع کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام اور موجود ہیں ان کے سامنے عبداللہ بن مسعود نماز کا نقشہ پیش کر رہا ہے کس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی بکم صلاۃ رسول اللہ اپنی نماز نہیں رسول کی نماز بتا رہا ہے مینو تمہوں رسول پاک زیادہ نماز پتا ہے یا حضرت عبداللہ عبداللہ بن بن مسعود مسعود فرماتا ہے کہ نماز نبی پاک کی تھی وہ کیا تھا شروع کے اندر رفع رفع دین دین تھا تھا اس کے کے بعد نماز اندر نہیں بكم صلاة رسول اللہ فلم الا سفا ایک سو سولہ ابو داود شریف صاف اس کے اندر موجود ہے ہاں، اور اس کے ساتھ لی دیے پھر آ رہا ہوں بخاری کی طرف لی دیے بخاری سفا ایک سو آٹھ یہ تیسری روایت آ رہی ہے تیسری حدیث آ رہی ہے بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں سنت کر دیتا ہوں حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن الجریری عن ابن اللہ عن مترک ہم عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمران سے حابط ہیں وہ کہتے ہیں صلی ما علی بالبصرت فقال ذکرانا حاضر رجل صلاة کننا نصلیہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انہو کانا یکبر کل ما رافعا و کل ما بازعا جب کبھی بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نیچے جاتے تھے یا سر اٹھاتے تھے رکوع میں نیچے جائیں یا سر اٹھائیں سجدے میں نیچے جائیں یا سر اٹھائیں جب کبھی بھی رفا وازا جب کبھی بھی یہ کرتے تھے تو اس وقت کانا یو کب پیرو اللہ اکبر کہا کرتے تھے وہاں رفا یدین کی بات کوئی نہیں اور ساتھ ہے کہ یہ سلاط القلنا نسلیحا ما رسول اللہ کو پڑھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آگے فرماتے ہیں اسی میں دوسری سند آگے آ رہی ہے محمد سلاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمران ابن حسین کہتا ہے کہ علی المرتضا نے سلاتا محمد محمد الرسول اللہ کی نماز یاد کرا دی اور نماز کیا آ رہی ہے رکو میں جاتے وقت کوئی نہیں بخاری میرے سر بخاری جی بخاری شریف سفا ایک سو آٹھ سفا ایک سو آٹھ پیش کر رہا ہوں یہ دوسری جو ہے نا اس میں سب لگ آ رہا ہے کہ سلح تو خلف علی ابن ابی طالب انا با عمران ابن حسین نحمد ہو و نسلی علی اما بعد مولانا اپنا موضوع ہی چڑ گیا دعوی لے کے دیتا ہے کہ نماز نیتن لگیا صرف رفائی دین کرنی چاہیے سنت ہے اس تو علاوہ کسی اور جگہ سے رفائی دین کرنی سنت گویا کہ نزدیک نہیں دلائل یہ دے رہے ہیں کہ نماز نیتن لگیا ہی رفائی دین کرنی چاہیے اور کسی جگہ سے کرنی نہیں چاہیے انہوں نے اگے بھی بخاری شریف حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کیتی ہے مولانا نے فرمایا کہ رکو جان لگیا لگیا لگیا تو سر اٹھان دو پڑھ کے اٹھن جدین دا دا کرن لگا ذکر نہیں لہذا چونکہ ذکر نہیں اس واسطے جدین کوئی نہیں میں سوال کیتا سی کہ مولانا اس بخاری نماز شروع کر لگیا جی رفائی جدین کرتے ہو جیسے متعلق دعویٰ بھی کیتا جائے کہ نماز شروع کرتے وقت ہی صرف رفائی جدین کرنا سنتر رسول ہے اس حدیث ادیس ہے تھی جو بار بار یہ حدیث پیش کر رہے ہو میں پوچھنا کہ کیا نماز نیتن لگے رفا جدین کرن کا یہ ذکر ہے وے اگر نہیں تو پھر یہ مانا کہ وہ بھی نہیں ہوگی نا چھٹی ادھر بھی مولانا صدر صاحب نو مخاطب کر کے کہاں گا کہ سمجھائے کہ مولا نے جب یہ اندر رفا جدین شروع کرن لگیا بھی ذکر کوئی نہیں تو پھر پیش کیوں کر یہ کے جو کچھ پڑھنا چاہیے ذکر ہے چھڑ دیو بھی سجدے میں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ذکر ہی کوئی یہ رکو جان رکو کچھ پڑھنا چاہیے وہ ذکر ہے چھڑ دیو بھی یہ کرا کا ذکر ہے چھڑ دیا وہ نہ کرام کا ذکر ہے نہ سجدے دی تسبیح ہاتھ کا ذکر ہے نہ رکوع دی تسبیح ہاتھ کا ذکر ہے نہ نماز نیتن لگے رفع دین کا ذکر ہے تے جے رکوع والی دا ذکر نہیں رفع جی دین دا تے نماز نیتن لگے رہا بھی کوئی نہیں سجدے وچ پڑھن دا بھی کوئی نہیں سجدے وچ رکوع وچ جو کچھ پڑھنا ہو بھی ذکر کوئی نہیں قرات دا بھی ذکر کوئی نہیں دعاواں دا بھی کوئی ذکر وذات نہ نہیں لہذا یہ سارا کچھ چھڑ دے جو جو کچھ دے وچ نہیں ہے گا ہوں ایک اور دوسری حدیث پیش کی نے حضرت علی دے واسطے ذرا دسو ہاں یہ ہے کہ رکو نبی علیہ السلام یا حضرت علی نماز نیتن لگیا رفا جدین کرتے سن تے ہورنا جگہ تے جتھے اہل حدیث کرتے ہیں اتنے نہیں سن کرتے لو بخاری جو ہی بخاری سوال تو تا ہے نا میرا زور ہی لا دینا میرا زور ہی لا دینا لانا میں میں چھوڑ کہنا دس منٹ میرا ٹائم ہے میں اپنے صدر نو اور تہاڈے صدر نو مخاطب کر کے کہاں گا کہ مولانا نے بڑا زور لگا کے اس حدیث نو پیش کیتا ہے دوسری دفعہ پیش کیتا ہے میں جڑا سوال کیتا سی اوہدا جواب نہیں دیتا مولانا ضرورت کرو بخاری شریف دے وچوں اے حدیث دے وچوں اے لفظ لکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نماز دے نبی پاک دی نماز بیان کر کے فرما رہے ہیں فارق دنیا اس حدیث وچوں بخاری کے نبی علیہ السلام نماز نیتن لگیا رہا تھا جدین کر دے سن

صدر مناظر ہونے کی حیثیت نال میں مناظر نو مخاطب کر سکنا میں صدر مناظر ہونے کی حیثیت نال میں مطالبہ کرنا مولوی عبداللہ صاحب صدر مناظر ہنفیا کو کہ میرے مناظر نے جیڑی بات دا مطالبہ کیتا سی تو مناظر نے کیا میں بخاری چو دو حدیث چو ثابت کر دیتا جی کہ صرف سنت جیڑی ہے پہلی باری او حدیث جیڑی تو بخاری چو چوج لکھیا پہلی باری کرنا چاہیے پھر نہیں او حدیث بکھا دیو یہ دو باری پیش کی انہوں نے دو دفعہ پیش کی صحیح بخاری جو پیش کی جی ایک سو دس سفے تو صحیح بخاری چوں حضرت ابو ہرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جڑی تو پیش کیتی ہے جہد اخیر کے اتنے تھی سارا کا دنیا بیان فرمایا ہے میرا مطالبہ مطالبہ جی جی صدر ہے صدر ہے جناب اسی اس بات کا مطالبہ کرنا جا کئی دفعہ تصا دہرایا کئی دفعہ کہ اصا یہ بات ثابت کر دیتی کہ رسول پاک دنیا تو مفارکت جو دے گئے اس حدیث دے اندر پہلی واری دی رفائی دن ہے کہو تے دوسری رکوع دے اندر نہیں ساڈا مطالبہ میرے مناظر دا ہے یہ ثابت کر دیو کہ یا تسلیم کرو جھوٹ بولیا ہے غلط بیانی کیتی ہے لکھ کے دیو پھر مناظرہ کے چلے گا نہیں مولانا ٹائم دیتا دیکھیے میرا مطالبہ پورا کرو میں اپنا ٹائم دے رہا مطالبہ پورا کرو دو دفعہ تسے حدیث بیان کیتی ہے اور تسے دعویٰ کیتا ہے کہ میں بخاری وچوں مولانا تسی اے فرمایا کہ میں بخاری وچوں ثابت کر دیتا ہے کہ رکوع جان لگے رکوع رکوع سر اٹھان لگے رفائی جاندا ذکر کوئی نہیں نماز نیتن لگے رفائی جاندا ذکر ہے میں سوال کیتا ہے اس حدیث وچوں مینوں بخاری شریف دی اے حدیث جڑی تو پیش کیتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اے دے وچوں نماز نیتن لگے رفع یدین کرن دا ذکر وکھاؤ اور رکوع والی رفع یدین دا عدم وکھاؤ

سنو انسان کی انسان کا قتل نہیں کرتا پتا لگا ہے کیوں لوٹ دیتے ہوں

giro male del tempo da qui passano giorni stessi e si vedono da capaci io ho trovato un po' di una schiena un caro e gli era lungo stato a stare lei ne io non ho ma tu sa che i calcini e chi può fare il dito me sta a portare te che la soglia te e se parla di lei me ho voli vari su tu con dite me sta tutto giovato vari su tu me ne caro fatta me ho voli vari su tu con dite me sta tutto giovato

کے مطابق دو گھنٹے وقت مقرر ہے دو گھنٹے پورا کرنا ضروری ہمیں کیوں نہیں کی تو اس کا پتا لگ سی کون خریدا دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا اپنے وقت جو مرضی مطالبہ کرو کرو میں تھوڑے آڈر کرتا تو ذمہ کرو مطالبہ لیکن آپ یہ چاہیں کہ آپ کا وقت ہم لے لیں نہیں ہم آپ سے وقت پورا کرا لیں اتنا البتہ میں منتظم جو نہیں صاحب ہیں ان سے اتنا بڑھ سب سے کروں گا کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی مناظر اپنا وقت پورا نہ کرے بیٹھ جائے اس کو اٹھائے اس کو کہیں وقت اپنا پورا کر دلیلیں دے یا لکھ کے دے کے دلیل نہیں دے سکتا اور بات اب میں اپنے دلائل شروع کروں میرا جو آپ نے حل کرنا ہے بالکل آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں پوچھیں پوچھ پوچھ کے جو جواب دے سکتے ہیں آپ نے میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے بخاری شریف سے دو حدیثیں پیش کی اور میں نے بات یہ کہی کہ جھگڑا ہے ہمارا اور ان کا رکو میں جاتے وقت آیا دین کرنا چاہیے یا نہیں اسی طرح درمیان وہ سجود کی بات بھی آ رہی تھی دو رکعتوں کے بعد کی بات بھی آ رہی تھی تقبیر تحریمہ کا جھگڑا ہمارا اور ان کا ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ تقبیر تحریمہ کا جھگڑا نہیں جھگڑا ہے رکو کا اب میں نے یہ کہا تھا کہ یا بخاری میں یہاں رکو کا ذکر ہے رکو کا ذکر ہے اور رکو کے ساتھ رفع دین کوئی نہیں اور رکو ہو اور رفع دین نہ ہو حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں پیغمبر کریم کی نماز یہ ہے بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کے اندر ہمت ہے تو چاہیے یہ یہ مجھے غلط ثابت کرتے ہیں یہ کہتے نہیں کہ بخاری کے اندر یہی جو حضرت ابو نے فرمایا کہ نبی پاک کی نماز یہ تھی یہاں رکوع کے ساتھ رفیہ دین کا ذکر ہے یہ بات بتا دیتے ان کا دعویٰ ثابت ہو جاتا لیکن میں ان کو چیلنج کر کے کہوں گا بخاری شریف میں یہاں پر کوئی اس کے ساتھ رفا دین کا ذکر نہیں اور رفا دین جو ساتھ نہیں ہے پھر بھی حضرت ابو ریرا کہتا ہے کہ پیغمبر کریم کی نماز یہ ہے جس میں رفا دین یہ نہیں ہے رکو کا ذکر ہے ایک تو یہ تو تصویر وہ چھڑا ہی نہیں گیا رکو کا ذکر آ رہا ہے سجدے کا ذکر آ رہا ہے دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہونے کا ذکر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود سات رفا دین کوئی نہیں ہے اور حضرت ابو رحرا کہتے ہیں کہ نبی پاک کی نماز یہ ہے اگر رفا دین ساتھ ہوتا تو کیا حضرت ابو رحرا نبی پاک کی یہ نماز اور دوسری جو میں نے حدیث پیش کی تھی وہ بھی اس میں بھی کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمران دو سے گوئے کہ وہ دو حدیثیں ہو گئی اور کل یہ تین حدیثیں اس طرح بن جاتی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ محمد اس نے نماز پڑھ کے محمد الرسول اللہ کی نماز یاد کرا دی میں نے یہاں یہ بات ثابت کی تھی ان حدیثوں سے کہ رکوع ہے اور رکوع کے ساتھ رفع دین کوئی نہیں صحابی کہتے ہیں نبی پاک کی نماز یہ اور باقی رہا دوسرا جو یہ میں نے لکھ کے دیا تھا کہ صرف رفیت ہے تقبیر تقریمہ کے وقت کرنا چاہیے اس کے بعد نہیں کرنا چاہیے صرف اس وقت ہو اس کے لیے ساتھ ہی میں نے دوسری حدیث پیش کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرتے اوپر جو میں ساتھ کہہ رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ اللہ صلی رسول دیکھو عبداللہ بن مسعود بھی کہتا ہے پیغمبر کریم کی نماز یہ ہے اور وہاں پر کیا آ رہا ہے صرف تقبیر تحریمہ کے وقت شروع کے اندر ایک مرتبہ ان کا اور ہمارا جھگڑا ہے یہ کہتے ہیں چار مرتبہ ہم کہتے ہیں صرف ایک مرتبہ شروع کے اندر پائے دینے کے بعد کوئی نہیں ایک مرتبہ پلنگ ایک مرتبہ رفایہ دین کیا اس کے بعد نہیں کیا یہ صاحب موجود ہے ابو داود شریف کے اندر یہ حدیثیں میں چار پیش کر رکھ چکا ہوں یہ لیجیے پانچویں حدیث ہے یہ میرے پاس ہے مسند ابو اوانا سپا ہے اس کا نبے سپا ہے اس کا نبے مسند ابو وانا ہاں یہ میں دلیل پیش کرنے سے پہلے ایک اور بات کہہ رہا ہوں میری بات کو ذرا سمجھے ان کا جس طرح میں نے دعوی واضح کیا یہ کہتے یہ ہے کہ چار مقام پر افیدین دین کرنا ہے تقبیر تحریمہ کے وقت رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت اور دو رکعتوں کے بعد یہی کہتے ہیں لیکن رفا دین سجدوں کے اندر کوئی نہیں سجدے میں جائے تب بھی نہیں سجدے سے اٹھے تب بھی نہیں اسی طرح پہلی رکعت کے بعد دوسری کے لیے کھڑا ہو تب بھی نہیں اسی طرح تیسری رکعت کے بعد چوتھی کے لیے کھڑا ہو تب بھی اصل پورا میں ان کے کہوں ان سے یہ کہوں گا خدا پورے ذخیرہ حدیث سے سے ایک لائیے بخاری ہو کسی اور مقام سے ہو جس کے اندر یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے بعد جب اٹھتے تھے تو دین نہیں کرتے تھے یہ تو نہیں کرتے آخر ثابت کریں کہ روی پاک نہیں کرتے تھے تیسری وقت کے بعد رفائی نہیں کرتے تھے یہ ثابت کریں ان کے لیے ضروری ہے اور ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو رفی دین چار مقاموں کا ثابت کرتے ہیں اس پر ثابت کریں کہ پیغمبر کریم نے اخیر وقت تک یہ رفی دین کیا اور رفیع دین کر کے نماز پڑھتے رہے جس طرح میں نے لفظ دکھایا نماز ہے جس میں رکوع کے ساتھ رپائی دین نہیں اس سے کہتا ہے فارکت دنیا پیغمبر کریم دنیا سے جدا ہو گئے اور یہی آپ کی نماز تھی یہ بتا دے سات روپیہ دین تھا اچھا اور پھر وہ نبی پاک کی نماز تھی یہ پیش کر رہا ہوں مسند ابو بانا سفا ہے اس کا نبے میں پورا باسل اس کو پڑھ دیتا ہوں حدثنا عبداللہ بن ایوب المخرمی وسعدان بن نصر وشعیب بن عمر وشعیب بن عمر فی آخرین قالوا حدثنا سفیان بن عیینہ عن الظہری عن سالم عن ابیہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتتها الصلاة رفع يديه حتى يهادي بهما وقال بعض حضر من قبيه وإذا أراد أن يلقى وبعد ما يطرق من الركوع لا يرفعهما تكبير تحريمة کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے اور وإذا أراد أن يلقى جب رکوع کرتے تھے ببا درپاس اور جب اپنا سر رکو سے اوپر اٹھاتے تھے تو پھر لا یل لا یار ما پھر رف دین نہیں کرتے تھے آگے وہ کالا بازو سیدا تین اسی طرح دو سجدوں کے درمیان دین نہ کرتے تھے یہ ابو والا سفا ہے اس کا نبے صاف دو صاف لفظ موجود ہے رکو میں جاتے وقت پیغمبر کریم رفع دین نہ کرتے تھے رکو سے اٹھتے وقت رفع دین نہ کرتے تھے ہمت ہے تو مولانا آئیے ایک حدیث پیش کیجیے جس میں یہ ہو کہ اخیر وقت تک آپ رفع دین کرتے رہے اور پہلی رکعت کے بعد جو آپ نہیں کرتے تو ثابت کیجیے کہ پیغمبر نہیں کیا تیسری رکعت کے بعد جو نہیں کرتے تو ثابت کی کہ نبی پاک نے نہیں کی محمد ہے سپا نبے ہے اس کا وقت محمد سپا نبے ہے اس کا اس کے اندر موجود ہے اخبرانہ مالک کالا اکبر علی ابن شہاب الزہری عن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب انہو کالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر کل ما خفاظا و کل ما رفاہا علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کبرو کل ماں خفا زابا کل ماں رفا جب نیچے سر جھکاتے تھے تب جب سر اٹھاتے تھے تب جب جھکتے تھے اٹھتے تھے جب بھی ایسا کام کرتے تھے تو تقبیر کہتے طرف دین کی بات کوئی نہیں اور آگے کہتے کہتے عبد الحضرت حضرت امام زین العابدین وہ فرماتے فلم تزل تل کا سلاتا یہ جس کے اندر روپے دین کوئی نہیں تل کا سلاتا ہو پلم تل کا سلاتا ہوں یہ ہے پیغمبر کریم کی نماز اور نماز یہ ایک مہینہ دو مہینے سال دو سال نہیں لکی اللہ یہاں تک کہ پیغمبر اللہ کو جان ملا اس وقت تک پیغمبر کریم کی نماز یہی تھی مولانا ہمت کیجیے آئیے کسی طرح تم ثابت کرو نحمده ونصلي على رسوله اما بعد حضرات مولانا نے کے ہے کہ نماز نیتن لگیا رفا دین کرنا صرف نماز نیتن لگیا رفا دین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت انہاں دا حق بندا سی کہ اپنے دعوے دے مطابق دلائل دے لیکن مولانا نے اجے تک کوئی صحیح حدیث ایسی پیش نہیں کی تھی جس دے ثابت کیتا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز نیتن لگیا رفائی دین ہے رکو جان لگیا رکو تو سر اٹھا لگیا دو رکعتاں پڑھ کے تیسری رکعت دی واری کھڑے ہو کے رفع دین نہیں کیتا انہاں نے اجے تک کسی صحیح حدیث وچوں نہیں دکھایا ہن جو انہاں دلائل پیش کیتے نے انہاں دا تجزیہ سن لو پہلی بات میں مطالبہ رکھیا سی کہ تسا بخاری شریف کے جڑیاں دو حدیث پیش کی حضرت ابھی حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی نبی علیہ السلام دی نماز پڑھ کے دستی ہے یا حضرت علی والی دوسری روایت یہ تسی وقاؤ کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نیتن لگیا فاجدین کیتی ہے کی رکو جان لگیا رکو تو سر اٹھان لگیا اور دو رکتہ پڑھ کے تیسری رکت دیواری کھڑے ہون لگیا آپ نے رفائی دین نہیں کیتی تو ہڈا حق بنتا سی کہ تھی آپ اپنے دعوے دے مطابق جڑی دلیل پیش کیتی ساجے یہ کم از کم افتتاح سلاد دے وقت رفائی دین ثابت کر دے لیکن وہ ثابت کر سکے نہیں اور میرا یہ مطالبہ بلکہ یہ ادارے تھے تھی اس آپ میرے مطالبے نو پورا کر سکے نہیں تے کر بھی نہیں سکو گے دوسری بات تسا نے مسلم دے ابھی دے دور جہد متعلق لفظ تر تر آخیا آخیا ابو ابو یہ حالانکہ لفظ ہے ہوں انہوں نے ایک حدیث پیش کیتی ہے سفا نبے اتوں کہ حدیث مقابلے تے تے جیڑی بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا رفع جدین کر دے ہوں سن اور دور گاتا پڑھ کے بھی نبی علیہ السلام تیسری رکت دیواری کھڑے ہوں دیا ہاں۔ نبی علیہ السلام رفع جدین کر دے سن بخاری تے مسلم دی جڑی حدیث ہے او دے مقابلے تے تسا ہون ایک مسند ابھی عوانہ دے وچوں پیش کیتی حدیث دوستو میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر بخاری شریف پہلی جلد صفحہ ایک سو دو کے اتنے حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے کے اللہ کے نبی رکو جانے کے رکو سر اٹھانے کے رفائی دن کر دے ہوں مسلم شریف کے اندر پہلی جلد صفحہ 188 سو اٹھاسی کے ابو دو شریف کے اندر دو سو صفا دو سو اٹھاٹھ جلد پہلی کے اندر اے حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے کیڑی جی بخاری دی دی دی مسلم مسلم ابو ابو داؤد جیڑی میں میں پڑھنا مانگو مانگو مانگو بخاری تینا لیا کہ نہیں ہن پہلا پوچھ لو کدے جو اجے نہ لین دیا کہو گے پڑھاں گا انشاءاللہ اگر تانوں بخاری مسلم تے اعتبار نہیں تانوں اعتبار آنا کدے تے دوست تھی مارو چنڈا کتاباں نو آ وچ بھریا جا رہی ہے کتاباں نو چنڈا مارن دے اسی واسطے مار دیو سر تے پیار نہیں کردیاں سر سے پیار نہیں دیا بخاری دے اندر مسلم دے اندر ابو دو دے اندر دوستو موتا امام محمد دے اندر موتا امام مالک دے اندر نسائی دے اندر ترمزی دے اندر ابن ماجہ دے اندر اور مشکات دے اندر اور الباری دے اندر اینی دے اندر فضل باری دے اندر تجرید و بخاری دے اندر دار کتنی دے اندر تنویر و حوالت دے اندر مسلم امام احمد دے اندر مسلم شابی دے اندر تلخیر دے اندر سبرانی صغیر دے اندر ابن حبان دے اندر بلوغ المران دے اندر قرآن دے اندر نرل اتار دے اندر کتاب العلم دی شابی دے اندر التالیف دے اندر ان ساری حدیث دی کتاباں دے اندر اے حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نیتن لگیا تو کو جان لگیا رب بھائی جان کر دے ہوندے سن ہن پوچھو میں ہن بخاری تو پیش کرنا لو جی بخاری سی کوئی نہیں ہوئی پھر مان لو گے مطلب لکھ دو اگر حدیث کی کتابیں جو حدیث مل جائے سادی شکست لکھ دو میں پڑھ کے دکھا دینا سنو بخاری شریف مان لو گے ہاں جی سنو مسند ابھی اوانا کا بھالا پیش کرنے والوں یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف کی جی، شرح فتح الباری بخاری بخاری بخاری پڑھنا سنو بابر وکیل کی دین اذا قام من الرکعتین حدثنا یاشو قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله ان ناقل ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع فاجده واذا ركع رفع فاجده واذا قال سمع الله لمن حمده رفع فاجده واذا قام من الركعتين رفع فاجده من رفع ذلك ابن عمر الى نبي الله حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت رکو جاتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت ایسے مقابلے کے اندر ابھی وانا پیش کی تھی آؤ اب مسند ابھی وانا میرے ہاتھ کے اندر ہے سفا نبے محترم دوست آؤ اس کتاب کے وچوں جڑی حدیث پیش کی تھی ہے یہ پہلا باپ پڑھ لو باپ باب اور رف علی دین ہے افتتاح اصطلاط قبل تقبیر ہے بے حضائے رقو ہے باب نماز شروع کرن لگیا رکو تو سر اٹھان لگیا رکو تو رکو جان لگیا رکو تو سر اٹھان لگیا رفا جدین کرن دا تے سجدے وچ رفا جدین نہ کرن دا باب بنیا امام ابی ابانا رحمت اللہ علیہ رفا جدین کرن دا تے دے وچوں رفا جدین نہ کرن دی حدیث لبن دا جی نہ کرن دی او کہندے نے بازار وچ کسے دی کوئی چیز گواچی ہو لبدا پھردا تے کسے پوچھیا کی لبنا اندے یار میری اتے فلانی چیز گم ہو گئی ہے تو لبدہ کرنا کسے پوچھے آپ کتنے کر کے گواچی آتا جی گواچی کے گھر سی گھر گواچی سے لبن دیا آدھا گھر روشنی کوئی نہیں گھر روشنی کوئی نہیں تو ایسے لبن دیا محترم رفا جدین جی کرنے والے باپ کے بچوں رفا جدین جی نہ کرنے والی حدیث نہ لبو یہ تمہیں نہیں جائے ملنی یہ صرف ایک بات ہے کہ حضرت حضرت امام ابھی امانا رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ دسے نے من کے بے اسی طرح میری اے ملاجربا ہوئے بات کہ جدو نبی السلام رکوع جانے رکو تو سر اٹھا دے ادو بھی کندیا کے برابر نبی رات سلام ہاتھ اٹھا دے بعد نے لا یار پاؤ ہما دیا بعد نے لا یار پاؤ کہہ دیتا ہے یہ گل صرف یہ نہیں ہے کہ لا یار پاؤ ہما بلا یار پاؤ یہ سجدے کے متعلق دی جزا دوستو تمہیں واضح کرنی پے گی اگے امام فرما رہے ہیں بل مانا واحد مانا ایک ہی ہے جی اتنے مانا ایک ہے ایویں اتنے بھی مانا ایک ہے ہوں تھی کہو گے یہ رواج دین نہ کرن کا ذکر ہے حالانکہ نہ کرنا تو ذکر نہیں یہ رفا دین کرنے والی حدیث ہے ہوں میں چیلنج نہ تر گل کر لگا چیلنج نہ مارا نا یہ بھی اگے نہ لکھی ہے بل مانا واحد ان دے کے لکھی ہے حد تا سن ربی ابن سلیمان علی شاہ بھی علی ابن عیانہ پہ نہ دے ہی کہ اس طرح دی حدیث ربی دے کو ربی بن سلیمان نے امام شاہ بھی کو انہوں نے ابن عیانہ کو بیان کیتی ہے اس سند دے نال اس طرح دی حدیث ربی ابن سلیمان امام شاہ بھی تو بیان کرے امام شاہ بھی مولانا میرے وقت دھیان کرو کتابوں میں چنڈا نہ مارو بلکہ میری بات پر غور کرو ربی بن سلیمان اور امام ربی بن سلیمان حضرت امام شاہ بھی کو بیان کرن اور امام شاہ بھی اگو ابن یعنی کو بیان کرن کہ وہ دے وچ رفع جی دین اندر کو دا ذکر نہ ہوے اے بخا بخاد اسی تہاڈی گل مان لینی تے یا پھر بل مولا باہدل تو بعد اے جو امام ابی ابانا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدا سانا حدا سانا ربی ابن سلیمان ان علی شاہ بھی علی ابن یعنی بن نحوے ہی اے سند سندنا سانو آکھو کہ تسی ربا جان کرنے والی حدیث بخوا دیو سواد آ جاندہ ہے آ میدان تیا گو دا میدان آ گو دیا گو دا میدان مولانا مشکل بہت پڑے گی اہل حدیث سے بالا ہے آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کر بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا تو چیرا تو کترا خون نہ نکلا عبداللہ بن مسعود کی حدیث پیش کر دے ہو الو سن لو عبداللہ بن مسعود کی حدیث نسائی دے اندر اور ترمدی دے اندر یا بھی دعود دے اندر جتھے جتھے بھی حدیث ہے یہ سب حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے بارے اپنے ہی امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ سنو ترمدی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے لم یثبت حدیث ابن مسعود عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں اٹھارہ پیکی شریف سبا اناسی لکھا حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول لم یثبت حدیث ابن مسعود اٹھارہ دار کتنی جلد ایک سبا دو سو ترانوے میرے کو حوالہ دیکھو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں لم یثبت حدیث ابن مسعود عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں اٹھارہ الحدیث سفا چھیانوے امام ابھی ہاتم کا ٹول کہڑا والا پڑھو گے لو جی الڈا والا دیجیے جو دو والا دیجیے انہوں نے حوالہ چاہیے کاغذ ابھی تمہیں دیا گے اج کاغذ کاغذ دے چڑیا ہاں جی بخاری بھی چوبی نہیں بتا ہاں جی میرے ہاتھ اندر اندر ہے ہے ہے ہے لکھیا حضرت ابھی حاتم دا ہاتا اے حدیث خطا جی علی لینڈ والا میں نے پہلی اپنی باری کے اندر جو نام لیا اردو کے اندر ایک کتاب کا مسند ابو ابانا تو مولانا نے تنقید کر دی تھی جی، مسند ابی ابانا لفظ مسند مسند ابو ابانا ابانا کوئی نہیں مسند ابی ابانا لفظ دی جی۔ مولانا میں تو عربی نہیں عبارت پڑھ کہہ سر میں اردو کے اندر ایک نام لے رہا ہوں اردو کے اندر ابو ابانا بھی آدمی کہہ سکتا ہے ابھی والا بھی کہہ سکتا ہے ابو بکر بھی آدمی کہہ سکتا ہے ابھی بکر بھی آدمی کہہ سکتا ہے اور اپنا حال یہ ہے کہ ابھی اس بخاری شریف سے پڑھ رہے تھے اور حدیث وہاں پر پڑا حد ایاشو یہ ایاشو پوائنٹ کا کیا مطلب ہے یا تو آگے ملاتے ملانے ملایا بھی کوئی نہیں بے شک تیسے سن لو اور بعد میں پڑھتے ہیں لم یس بدھ حدیث سب نہ مسود یہ حدیث سب نہ مسود یہ اب نہ یہ منصوب کہاں سے بن گیا مولوی صاحب مولانا یہ آپ کو مشکل پڑے گا لم یسب تک حدیث سب نہ مسود کیا جانے آپ کے ہاں حدیث سبنا ہے یا کیا ہے اور کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک نے تنقید کی ہے اس حدیث پر حالانکہ نسائی رہا. یہ میرے پاس نسائی موجود ہے میں نے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پڑھی تھی نا آپ کے سامنے جس میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے وہ کیا ہے صرف شروع کے اندر رفع دین ہے اس کے بعد پھر رفع دین پوری نماز کے اندر کوئی نہیں اب یہ حدیث مولانا کیونکہ مانتا تو ہے نہیں کہتے ہیں جی پلان آدمی آتا ہے لمس حالانکہ وہ خود روایت کرتا ہے یہ نسائی میرے پاس موجود قاسم ابن قلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن الکمہ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع يديه اول مره اول مره پہلی مرتبہ رفع کیا ثم لم يؤد ثم لم یو پھر پوری نماز میں رفع دین کا ارادہ نہیں کیا یہ ہے رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اب ایک نماز وہ ہے جو عبداللہ بن مسعود کہتا ہے کہ یہ پیغمبر کی نماز ہے ایک نماز ہے جو مولوی صاحب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے عبداللہ ابن مسعود کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور احمد شاہ کے یہ اللہ محمد شاکر یہ کی شرح میں صاف فرما رہی ہیں کہ ابن ابن وغیرہ من الحفاظ علامہ اور باقی حفاظ حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے مولانا حدیث صحیح ہے مان لیجیے کچھ نہیں بنتا عبداللہ ابن مسعود جو بس بتاتا ہے پیغمبر کی نماز اس نماز کو تسلیم کر لیجیے وہ ہوا حدیث ہن صحیح ہن یہ حدیث صحیح ہے وما تالوہ کی تعلیلی ہی اس حدیث کے کمزور کرنے میں علتیں نکالنے میں جو جو مولیوں نے کہا ہے لیسا بے علت اور کوئی علت نہیں کوئی خرابی موجود نہیں ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور یہ شرح سننا کے حاشیہ میں بھی علامہ ارناوت اور علامہ زہیر الشاویش وہ فرماتے ہیں وَحَسَّنَهُ التِّرْمِزِيُّ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْحُفَّاظ یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ایسی صحیح ہے ایک حافظ نہیں غیر و واحد بے شمار حدیث کے حافظوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا آئیے جی پھر مولانا یہ پیش کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو تعریف سے حالانکہ میں نے جو اعتراض کیا تھا کہ